حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے آپ کے لیے حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کی اقتدا میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو جب وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سینتیس